حضرت قاسم بن عبد الرحمن دمشقی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کا عظیم ترین نام یعنی اسم اعظم جس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے تین صورتوں میں ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ تاہا میں امام ابن رحمہ اللہ نے مذکورہ بالا روایت اپنے استاد عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی رحمہ اللہ سے ایک دوسری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی اسی طرح بیان کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھپن